اور اور ایک چیز جنابت کی حالت میں جلدی سے جلدی غسل کرنا چاہیے کچھ کچھ نیو میرڈ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں شرم کے بارے نہاتی نہیں ہیں غسل نہیں کرتی ان کو بھی جد پکڑ لیتا ہے تو ایسا نہیں کرے اور ویسے بھی جو غسل کرنا ہوتا ہے اس کے لیے مین امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے بال کی جو جڑ ہوتی ہے نا اس کو گیلا کرنا نہ کہ پورا بال دھو کے پھر وہ سکھاتے بیٹھنا اس کو بورڈ لگتا ہے وہ سب کرنا نہیں بال کی جڑ ساری وہ بھیگنی چاہیے تو اس میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے بال دھوئی ہے اوپر سے تو ویسے بھی اسکارف رہتا ہے تو کیا پتا چلے گا تو اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے اور جلدی سے جلدی جنابت کا غسل ہوتا ہے وہ لینا چاہیے ایک لیڈی میرے پاس بول رہی تھی کہ مجھے نا ایسا لگا کہ میں بازار میں گئی اور مجھے کسی نے پکڑ لیا تو وہ کہہ رہی ہے خود ہی مجھے بتا رہی کہ میں اس وقت جنابت کی حالت میں تھی میں بازار چلی گئی غسل کیے بغیر اور ایک ایسا پٹ تھا یعنی ایک کھڈا جیسا تھا اس میں میرا پیر چلا گیا اور کسی نے مجھے جکڑ لیا تھا تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی حالت میں باہر نہیں جائے جلدی سے جلدی غسل کریں پھر اس سے فارغ ہو جائے تو یہ بھی یاد رکھیں اور بدعت اور شرک سے دور رہیں جتنی بھی بدعت ہیں اس سے دور رہیں جتنے بھی شرکیاں چیز ہیں جیسے شرک میں کیا آتا ہے تعویذ پہننا درگاہوں پہ جانا وہاں میں ماتا ٹیکنا ان سے وہ درگاہوں میں جا کے دعائیں مانگنا منتیں مانگنا یہ ساری چیزیں شرکیاں ہوتی ہیں اس سے دور رہیں اور سنت کی اتباع کریں جو بھی سنت میں ہے اپنی طرف سے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ وہ ساری چیزیں آپ کریں اور سنت میں کیا آتا ہے مین دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جو کبھی کرتے نہیں ایک تو داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے کیونکہ اگر بائیں ہاتھ سے کھائیں گے تو وہ شیطان کے پیٹ میں جائے گا آپ کے نہیں اسی لیے تو بیماریاں ہوتی ہے وہ نیوٹریئنٹ سارے نہیں ملتے اور پھر اس کے بعد ڈیفیشینسی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ رائٹ ہینڈ سے نہیں کھا رہا ہے نا بندہ تو یہ رائٹ ہینڈ سے ضروری ہے کھانا آپ وسلم نے بد دعا کی جس نے لیفٹ ہینڈ سے کھایا تھا تو کھانا کھانا ہے پانی پینا ہے رائٹ ہینڈ سے دائیں ہاتھ سے اور بستر جھاڑ کر سونا ہے جب بھی بستر پہ جائیں اس سے پہلے جھاڑے کیونکہ تمہیں نہیں پتہ وہاں کیا ہے یہ حدیث ہے کہ تمہیں نہیں پتہ وہاں کیا ہے کبھی جراثیم ہوتے کبھی جن بھی ہوتا ہے اب یہ جن بدماش یہاں وہاں ناچتے رہتا ہے خالی بیٹ دکھا وہاں سو گیا کیونکہ کوئی ہے نہیں اور ویسے بھی ہمارے یہاں ایکسٹرا چیزیں بہت لا کے رکھتے ہیں ایکسٹرا بیڈ رہیں گے ایکسٹرا چیزیں لوگ ہوں گے دو لیکن بیڈ ہوں گے پانچ تو پھر وہاں پر وہ قبضہ کر لیتے ہیں تو اسی لیے تو خالی جو رومس ہوتے ہیں اس میں کیوں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یہی ریزن ہوتا ہے تو بستر کبھی بھی بسم اللہ بول کے جھاڑے اور پھر سوئے اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں آپ دیکھ لینا میں جو بول رہی ہوں کر کے دیکھنا یہ ساری جو چیزیں میں نے بتائی وہ سب احتیاط کے طور پہ ہیں آپ کے لیے یہ سب احتیاط کرنے ہیں ابھی کیا کیا احتیاط وہ یاد رکھیں چار اوقات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جین جو ہوتا ہے نا ابھی جادو بھی کیا ہوگا جب جین اندر جائے گا تو جادو ہوگا نا تو چار اوقات یاد رکھے اس وقت جن ایزیلی باڈی کے اندر چلا جاتا ہے وہ چار اوقات کون سے ہیں پہلی بات جب غصہ آ جائے کسی کو بھی وہ اچھا انسان بھلے ہی وہ حافظ کیوں نہ ہو اس کو بھی اگر غصہ آتا ہے تو ایزی ہوتا ہے اس کے لیے جن کے لیے اندر جانا ہوں اس لیے رجیم پڑھنے کہا ہوا ہے اور وہاں سے ہٹنے کہا ہے جو اگر بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہو جائے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے پوزیشن چینج کرنے بولا ہوا ہے ہاں؟ تو غصہ آئے تب ایزیلی جاتا ہے فرسٹ سیکنڈ جب بہت زیادہ غم میں ہوتا ہے انسان بہت زیادہ غم ہے تب بھی جن ایزیلی جا سکتا ہے باڈی میں تیسری چیز خوف کی وجہ سے بہت ڈر لگا ہوا ہے ہر بار اس کو ایسے ڈر سا ہوتا ہے حالانکہ کچھ ہوتا نہیں صرف ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں یہ جن تو نہیں آ گیا کہیں یہ ہو نہیں گیا یا تو کوئی اور چیز سے ڈرتا ہے یا تو چپکلی سے ہی ڈرتا ہے تو اس وقت بھی وہ ایزیلی جا سکتا ہے چوتھی چیز جو چوتھا ہے وہ شہوت میں بہت مگن ہے غفلت میں ہے بالکل ایسی غفلت میں ہے کہ اسے کچھ دھیان میں نہیں گئی ایک چیز میں اتنی شہوت اس نے رکھی ہوئی ہے شہوانی خواہش اس کی وجہ سے بھی جن ایزیلی اس کے اندر انٹر کر سکتا ہے تو اسی لیے تو ازدواجی تعلقات جب ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے شہوانی پھیل ہے اس وقت بھی اللہ کا نام دیا جاتا ہے اس وقت بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے یہ ساری احتیاط کریں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا